البروج شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور وعدہ کیے ہوئے دن کی اور دیکھنے والے کی اور دیکھی ہوئی کی ہلاک ہوئے خندق والے جس میں بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی جبکہ وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس کو دیکھ رہے تھے اور ان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ ایمان لائے اللہ پر جو زبردست ہے تعریف والا ہے اسی کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی یہ بڑی کامیابی ہے بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے وہی آغاز کرتا ہے اور وہی لوٹائے گا اور وہ بخشنے والا ہے محبت کرنے والا ہے عرش بری کا مالک کر ڈالنے والا جو چاہے کیا تم کو لشکروں کی خبر پہنچی ہے فرون اور سمود کی بلکہ یہ منکر جھٹلانے پر لگے ہوئے ہیں اور اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے بلکہ وہ ایک با عظمت قرآن ہے لوہے محفوظ میں لکھا ہوا